تو یہ ہیں ان کے گھر ٹھہ پڑے بدلہ ان کے ظلم کا بے شک اس میں نشان ہے جانی والوں کے لیے